محمد بن متوکل اسقلانی کی سنت سے مروی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم روایت کیا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک